جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہتے پھر قرات کرتے پھر تکبیر کہتے یعنی رکوع کے لیے پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے اور چار تکبیریں کہتے پھر قرات کرتے پھر اس کے بعد رکوع کرتے امام ابو دبود رحمہ اللہ نے کہا وقی اور ابن مبارک نے یہ حدیث روایت کی تو ان دونوں نے سات اور پانچ تکبیریں بیان کی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو باون